سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تمہارے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے تم ابھی اس شہر مکہ میں اترے ہوئے ہو یعنی مقیم ہو اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی حضرت آدم کی اور اس کی اولاد یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی پکی بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت تکلیف میں رہنے والا پیدا کیا ہے کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں مشقت اور تکلیف لگی ہوئی ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس یعنی قابو نہیں چلے گا انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول کی مخالفت میں خرچ کر ڈالا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے اور انسان گناہ کرے اور اس پر بے خوف ہو کر اترائے کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور ہم نے اس کو اچھا اور برا دونوں راستے بتلا دیے ہیں یہ سورت کا نام ہے سورت البلد بلد شہر کو کہتے ہیں سیٹی شہر اس کو عربی میں بلد کہتے ہیں اس کی پہلی دس آیتیں آپ کے سامنے پڑی گئی ترجمہ بتلایا گیا یہ ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتوں میں سے ہیں اس میں کل بیس آیتیں ہیں سورہ قاف کے بعد سورہ طارق سے پہلے پینتیس نمبر کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے سورت کی پہلی ہی آیت میں مبارک شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے یہ مکہ کے لیے بہت بڑی شرافت اور سعادت کی بات ہے دیکھو مکہ شہر پہلے سے برکت والا ہے قرآن میں ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا آیا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا مکہ شہر بعض تفسیری روایتوں میں عجیب بات آئی کہ پہلے یہ زمین نہیں تھی جگت دنیا دھرتی نہیں تھی سب جگہ پانی ہی پانی تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو ایک ہوا چلی تیز ہوا اللہ کے حکم سے چلی جس کی وجہ سے پانی ہلنے لگا اور پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے ببولے تیار ہوئے جس کو ہم پرپوٹے بولتے ہیں فیڑ بولتے ہیں اس پرپوٹے کو ببولے کو فین کو اللہ نے مٹی میں بدل دیا اور وہ مٹی کیسی تھی سمجھنے کے لیے مثال یوں سمجھو کہ جیسے ہمارے یہاں گھروں میں عورتیں روٹی بنانے کے لیے پہلے آٹے کا ایک پلا ٹکڑا بناتی ہے پھر اس کو پٹلے پر رکھ کر کے گول پھیلاتی ہے یا یہ کہ جو ہے چوکور چورس بناتی ہے یا تین کونے والی بناتی ہے تو اس طرح یہ مٹی اللہ نے پانی کے اندر بنائی اور پھر اس پوری دھرتی کو پوری زمین کو اللہ نے بنایا اسی لیے آپ کی جانکاری کے لیے بتلاؤں اس وقت ابھی دنیا کے اندر تقریباً تقریباً تھرٹی سیون پرسنٹ ساڑتیس ٹکا زمین ہے باقی تقریباً تریسٹھ ٹکا پوری دنیا ساڑتیس ٹکا زمین ہے مٹی ہے اور باقی تریسٹھ ٹکا اس وقت بھی دنیا کے اندر پانی ہے تو اس وقت بھی دنیا کے اندر پانی اور سمندر کی جگہ زیادہ ہے اور مٹی اور زمین کی جگہ کم ہے اب یہ جو روایت میں آیا کہ ہوا چلی پانی ہلا ایک ببولا پر پوٹا تیار ہوا اور اس کو اللہ نے مٹی بنایا پھر اس مٹی کو پھیلا کر اللہ نے پوری دنیا پوری جگت بنائی تو دھیان سے سنو جو سب سے پہلی مٹی بنی جہاں سے پوری دنیا کی مٹی بنی یہ وہ مبارک مٹی ہے جہاں اس وقت پر کعبہ شریف ہے کعبہ شریف کے نیچے والی مٹی اللہ نے سب سے پہلے بنائی تھی اور پھر پوری دنیا کی مٹی بنی پھر مکت المکرمہ کے اندر کعبہ شریف بنا کعبہ کی برکت سے بہت سارے نبی وہاں حج کرنے کے لیے آئے تقریباً تمام نبی آئے روزانہ اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں اترتی ہے کروڑوں ابجوں خربوں فرشتے انسان وہاں آتے جاتے اسی لیے مکہ شہر پہلے ہی سے برکت والا ہے لیکن وہ برکت زیادہ ہو گئی برکت بہت زیادہ بڑھ گئی کب جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شہر میں پیدا ہوئے پھر حضور نے مکہ شہر میں زندگی کا بڑا حصہ گزارا بس حضور کی پیدائش سے حضور کے مکہ میں رہنے کی برکت سے مکہ کی برکت اور زیادہ ہو گئی اسی کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا الْبَلَدَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی مبارک شہر میں رہتے ہو اس مبارک شہر کے اندر مقیم ہو اب یہ جو لا سے آیت شروع ہوئی لا کسیم یہ عرب لوگ قسم کھاتے وقت پر لا لا لا زیادہ بولتے ہیں اسی لیے جہاں پر عربی زبان کا اثر ہے وہاں بھی لوگ بات بات میں لا بولتے لا کشم تھی آؤ نہیں رو اس طرح لوگ بولتے ہیں اپنے محاورے کے اندر لا واللہ بلا واللہ تو یہ لا اس طرح بولنا اسی طریقے سے جب اس کا اثر دوسری زبان میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں قسم سے میں یوں کہتا ہوں تو اس طرح نہیں نہیں لا لا آج بھی بولنے کا لوگوں کی زبان پر رواج ہے تو عرب لوگ قسم کھانے کے وقت پر لا بولتے ہیں اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ لا یہ عربی میں نہ کہنے کے لیے آتا ہے جس کو ہم انگریزی میں نو گجراتی میں نہیں تو اس کو عربی کے اندر لا کہتے ہیں یعنی یہ نہیں ہوگا تو لا کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے دماغ میں ایک غلط خیال ہے وہ غلط خیال کو رد کر دینا ہے اس کے لیے لا آیا ہے گویا کہ سامنے والے کے دل کے اندر جو ایک گندی بات ہے اس کو رد کر دیا ریجیکٹ کر دیا اور پھر مکہ شہر کی قسم کھائی حضرت عبداللہ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت مکہ شہر کو روانہ ہوتے ہوئے حضور نے مکہ شہر کو کچھ بات کہی اس بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی قسم پوری دنیا کی تمام زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ مکہ شہر ہے اگر مجھے مکہ والے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا اندازہ لگاؤ کہ مکہ اللہ کی نظر میں پوری دنیا کی تمام زمینوں میں سب سے بہتر ہے سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ ہے اور اسی مکہ شہر میں حضور پیدا ہوئے زندگی کے تریپن سال گزارے پھر ہجرت کے بعد بھی حضور عمرے کے لیے آئے حج کے لیے تشریف لائے فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو حضور کی برکت کی وجہ سے پورا مکہ اور زیادہ برکت والا ہو گیا پھر ہل کے معنی حلال اس کا یہ دوسرا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مکہ شہر کے اندر حرم ہے حرم کا مطلب یہاں شکار نہیں کر سکتے ہرے ہرے پتے بھی بلا وجہ توڑ نہیں سکتے تو جب اسلام نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت نہیں دی تھی اس زمانے میں بھی لوگ مکہ شہر کا بڑا اکرام کرتے تھے بڑی عزت کرتے تھے مکہ شہر کے اندر کوئی شکار نہیں کرتا تھا مکہ کا بہت ادب کرتے تھے لیکن عجیب بات کہ جس مکہ شہر میں جانور کا پرندے کا شکار حرام اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا مکہ کے کافروں نے حلال سمجھ لیا یہ حضور کے اتنے خطرناک دشمن ہو گئے ایمان کی وجہ سے دشمن ہو گئے کہ اسی مکہ کی حرم کی زمین پر حضور کو قتل کرنے کا پلان بنانے لگے وہ بحاظ البلد ہائے افسوس کہ مکہ والے حرم کا بھی لحاظ نہیں کرتے اللہ کے آخری نبی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی کو مکہ چھوڑ کر کے نکل جانا پڑا اور مدینت المنورہ چلے گئے اور ہلن کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر حرمت ہے مکہ قابل ادب ہے وہاں کوئی لڑائی جنگ قتل و قتال نہیں ہو سکتا لیکن ہجرت کے آٹھویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے قریشی کافروں کے قبضے سے چھوڑانے کے لیے آئے تو اس ایک دن کے لیے بلکہ ایک دن میں بھی چند گھڑیوں کے لیے چند منٹوں کے لیے اللہ نے مکہ کا احترام حضور کے لیے ختم کر دیا تھا اور حضور کو اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ ملٹری ایکشن کرے آپ جو ہے فوج لے کر جائے اور مکہ کے اندر سے قریشی کافروں کی حکومت کو ختم کر دے اور مکہ کو اسلام کا کیپیٹل اور مرکز بنا دے وے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک دن حضور کے لیے مکہ کو اللہ نے حلال کیا وہ انت ہم بہا گل اللہ اکبر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ مکہ کے اندر لڑائی نہ ہوئے قتل نہ ہوئے جیسا کہ آپ نے ایزاجا نصر اللہ کی تفسیر کے وقت پر سنا تھا حضور تشریف لے گئے چھپ چھپ کر کے اور اس کی برکت سے بہت کم جو ہے وہاں لڑائی کرنے کی ضرورت پڑی اور بہت امن سے شانتی سے مکہ جیت لیا اور مکہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا گیا آگے اللہ تعالی نے قسم کھائی اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی اولاد کی قسم کھائی سبحان اللہ ارے انسان تو کتنا قیمتی انسان ہے کہ اللہ نے تیری قسم کھائی و والدم و ماں ولد اللہ اکبر انسان تو اپنی شرافت کو سمجھ تو خود اپنا مرتبہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تیری قسم کھا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ اکبر کتنی بڑی بات کتنی اونچی بات کاش کے انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھ لے وے قسم کھا کے کیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد پکی بات یہ ہے کہ انسان بڑی مشقت بڑی تکلیف میں رہنے والا پیدا کیا گیا ہے میرے بھائیوں دینی بہنوں یہ زندگی مشقت اور تکلیف کا نام ہے پیدائش بلکہ پیدائش سے پہلے سے تکلیف شروع ہوتی ہے اور زندگی کی اخیری منٹ تک تکلیف تکلیف تکلیف تکلیف رہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان عجیب بات فرمائی اسی بات کو میں کچھ کمی بیشی سے نقل کر رہا ہوں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باپ کی پیٹھ کے اندر انسان منی کی شکل میں ہوتا ہے وہاں بھی گویا ایک قید خانے میں ہے پھر ماں کے پیٹ میں آیا وہاں نو مہینے قید خانے میں رہا پھر پیدائش کے وقت پر کتنی تکلیف سے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کو بھی تکلیف ماں کو بھی تکلیف پھر بچپن میں دودھ پیتا ہے تو دودھ چھوڑاتے وقت پر کتنی تکلیف پھر جو ہے دھیمے دھیمے بڑا ہوتا ہے تو بچپن میں ماں باپ ٹیچر استاد سب کی طرف سے بچوں پر تکلیف پھر جوان ہو گیا تو کماؤ کھاؤ زندگی کی ضرورت پوری کرو بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرو اس کی تکلیف پھر بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے کی تکلیف یہ پوری زندگی انسان کی تکلیف تکلیف تکلیف تکلیف کی جگہ ہے تکلیف سے چھٹکارا کب ملے گا جس دن جو ہے انسان کی موت آئے گی اور موت کے بعد انسان کو یہ دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا ملے گا یہی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں قبر میں انسان کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے وہ بھی تو ایک بڑی تکلیف ہے کہ قبر میں حساب قیامت کے دن حساب وہ بھی ایک تکلیف کا دن ہے اور دیکھیے دنیا میں جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ تکلیف انسان کو اٹھانی پڑتی ہے دوسرے جانور کو تکلیف ہے لیکن وہ کم سب سے زیادہ تکلیف انسان کو ہے اسی لیے کہ انسان دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کمزور ہے اور انسان کو اللہ نے دماغ کی طاقت سب سے زیادہ دی مائنڈ پاور اللہ نے دیا اسی لیے انسان کو تکلیف بھی اس دنیا میں بہت زیادہ اب اس دنیا کے اندر دیکھو جانور الگ الگ قسم کے ہیں پرندے الگ الگ قسم کے ہیں اور ہر ایک جانور کو ہر ایک پرندے کو ہر ایک مخلوق کو اللہ نے خاص مزاج عطا کیا خاص کام دیے خاص صلاحیتیں عطا فرمائی اگر انسان اپنی پیدائش کے اندر کچھ طاقت رکھتا ہوتا تو اپنے لیے اتنی تکلیف کبھی طے نہ کرتا یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اگر انسان خود اپنی زندگی اور اپنی لائف کے بارے میں کچھ پاور رکھتا ہوتا کچھ اختیار رکھتا ہوتا تو کبھی اپنے لیے تکلیف زندگی میں نہ آنے دیتا لیکن ہر ایک انسان کو تکلیف آتی ہے راجا مہاراجا کو بھی اور فقیر کو بھی تکلیف آتی ہے معلوم ہوا کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں خود کوئی پاور نہیں رکھتا کوئی خود کوئی اختیار نہیں رکھتا بلکہ انسان اللہ تعالی کا محتاج ہے اس لیے انسان کو ایک بات یہ سوچنی چاہیے کہ دنیا میں ہمیشہ راحت ملے ہمیشہ آرام ملے کبھی کوئی تکلیف نہ آوے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو محنت کرنی پڑے گی رنج ہوگا گم ہوگا مصیبت آئے گی تو جب انسان کو دنیا میں مصیبت آنی ہے رنج آنا ہے ٹینشن آنا ہے تو عقل من کس کو کہیں گے ہوشیار کس کو کہیں گے ایسی محنت کرے ایسا غم لیوے ایسا ٹینشن لیوے جو اس کو ہمیشہ کام آوے اور وہ کون سا ہے آخرت کا غم آخرت کا ٹینشن آخرت کی محنت آخرت کا کام دیکھو اس دنیا کے اندر غم تو آنا ہی ہے محنت تو کرنی ہے تکلیف تو آنی آنی ہے اس کے بغیر تو چھٹکا ہے ہی نہیں اب ہمارے سامنے چوائس ہے ہمارے سامنے اختیار ہے چاہے ہم اس دنیا کے لیے غم کرے دنیا کے لیے تکلیف اٹھاوے دنیا کے لیے محنت کرے دنیا کے لیے ٹینشن لیوے یا دین کے لیے محنت کرے تکلیف لیوے ٹینشن لیوے یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے یہ ڈسیزن ہم کو لینا ہے یاد رکھو دنیا کے لیے مصیبت اٹھائی دنیا کے لیے تکلیف اٹھائی دنیا کے لیے غم لیا دنیا کے لیے ٹینشن لیا تو دنیا ملے گی اور دنیا تو فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے لیکن اگر آخرت کے لیے تکلیف اٹھائی آخرت کے لیے محنت کی آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کی تو انشاءاللہ اللہ پرماننٹ اللہ تعالی ثواب اس کو عطا کریں گے نیکی عطا کریں گے راحت عطا کریں گے مزے والی زندگی عطا کریں گے اسی لیے بھائی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو محنت کرو جو غم ٹینشن تکلیف لو وہ آخرت کے لیے لو اگر آدمی حلال روزی کمانے میں محنت کرے تو ابھی اسی لیے کہ میں اپنا اور بیوی بچوں کا حق ادا کروں اللہ کے راستے میں خیرات کروں مسجد مدرسے میں دوں غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو بیواؤں کو بیماروں کو دوں تو انشاءاللہ یہ روزی کمانے کے لیے تکلیف اٹھانا یہ بھی ثواب ہو جائے گا اور یہ بھی انشاءاللہ شاء آخرت کے اندر کام آئے گا آگے اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاحسب سب یقدر علیہ احد کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا قابو نہیں چلے گا غلط سوچتا ہے ہر ایک انسان اللہ کے قابو کے اندر ہے یقول مال البدا انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کر ڈالا کون سا مال بہت زیادہ اس نے خرچ کر ڈالا ہاں مال خرچ کیا یعنی اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کیا نبی کی دشمنی میں مال خرچ کیا اللہ کے پاکیزہ دین اسلام کو مٹانے کے لیے مال خرچ کیا آج لوگ غلط کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں اور اوپر سے شیخی بگاڑتے ہیں اوپر سے دادا گیری کرتے ہیں دکھلاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا اتنا مال خرچ کیا اتنی دولت خرچ کی یاد رکھو جو مال اچھے کام کے لیے خرچ کیا اس پر تو ثواب ہے باقی جو کام غلط جو مال غلط کام کے لیے خرچ کیا اس کا وبال بھگتنا ہے نبی کی دشمنی میں مال خرچ کیا اس کی سزا ہونے والی ہے اللہ کے پاکیزہ دین اسلام کے خلاف مال خرچ کیا تو مرنے کے بعد اس کی سزا بھگتنی ہے گناہوں کے کام میں مال خرچ کیا تو اس کی سزا اللہ کے یہاں بھگتنی ہے اور پھر اس کو ہنر سمجھتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کر ڈالا بس اس کی سزا اس کو اللہ کے یہاں بھگتنی ہے ایا سب الم احد کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کسی نے مجھ کو نہیں دیکھا اسی لیے میں بنداس گناہ کروں بے خوف ہو کر اتراؤں اللہ اکبر یہ انسان کتنا خطرناک اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارتا ہے علم اللہ له عینین اللہ تعالیٰ اپنی نعمت گنواتے ہیں سوال کر کے نعمت گناتے ہیں ارے انسان تو سوچ تو صحیح ہم نے تجھ کو دو آنکھ عطا فرمائی سبحان اللہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ذرا سوچو تو صحیح اندوں کو جا کے پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کانوں کو جا کر پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے جن کے نمبر نعوذ باللہ زیادہ ہو گئے ہو ان کو پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ اللہ آنکھ کے ذریعے انسان سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر آنکھ کی حفاظت اللہ نے کیسی کی دیکھو چاروں طرف مضبوط ہڈی کا ایک کھول بنایا اور اس کے بیچ میں آنکھ رکھی کبھی آدمی گرتا ہے تو پیشانی پہ لگتا ہے ڈاچی کے اوپر لگتا ہے اور چہرے کی ہڈی پہ لگتا ہے آنکھ اندر ہے اسی لیے وہ بچ جاتی ہے اللہ نے آنکھ کے لیے کیسا ڈبا بنایا کہ چاروں طرف جو ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں آنکھ کے کھڈے آنکھ کے کھاڑے تو آنکھ کی چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے ہڈی رکھی اور بیچ میں اللہ نے آنکھ رکھی تو اللہ نے آنکھ کی حفاظت فرمائی پھر آنکھ کے اوپر اللہ نے دو دروازے دو دروازے بنائے جس کو ہم پلک کہتے ہیں پھر اس کے اوپر بال لگائے پھر اس کے اوپر بھون لگائی تاکہ کوئی مٹی گرد غبار کچرا مکھی کوئی چیز آنکھ کے اندر نہ گرے کتنی بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے آنکھ اور اللہ نے اس آنکھ کے لیے حفاظت کا کتنا بڑا انتظام کیا کتنا سیکیور رکھا کتنا حفاظت کی جگہ کے اوپر آنکھ کو رکھا تو فرمایا انسانوں علم نجعل له عینین کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھ نہیں دی اللہ نے دی اور بعض لوگوں کو دنیا میں اللہ نے بغیر آنکھ کا بنایا تاکہ سب آنکھ والے اس کو دیکھ کر کے سبق لیوے لیسن لیوے نصیحت لیوے اور آنکھ کو غلط جگہ استعمال نہ کرے حرام کام میں استعمال نہ کرے آگے فرمایا ولیسان و شفت عین اللہ نے ایک زبان دی اور دو ہونٹ عطا فرمائے اللہ اکبر زبان کتنی بڑی نعمت ہے دل کے اندر دماغ میں جو بات آتی ہے فوراً زبان چالو ہو جاتی ہے دل میں بات آئی دماغ میں بات آئی اور زبان چالو اللہ اکبر کیسی عجیب نعمت ہے اور پھر اس زبان کے ذریعے آدمی ایک بات ایسی بول دے وے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے وے جیسے زبان سے دل کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ تو یہ جنت میں لے جائے گا اور زبان سے اگر اس نے کفر کی بات بولی شرک کی بات بولی تو یہ زبان جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے گی زبان سے میٹھی بات بولی تو دشمن کی نظر میں بھی آدمی دوست ہو جائے گا اور زبان سے کڑوی بات بولی تو دوستوں کی نظر میں بھی دشمن بن جائے گا تو زبان سے میٹھی بات بھی بول سکتا ہے آدمی کڑوی بات بھی بول سکتا ہے زبان سے محبت کی بات بھی بول سکتا ہے گالیاں بھی دے سکتا ہے اللہ اکبر زبان کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور ساتھ میں زبان کو دو ہونٹ عطا کیے یہ دو ہونٹ سمجھو کہ زبان کے دربان ہیں گیٹ کیپر ہے جو زبان کو کنٹرول کرتے ہیں زبان کو اپنی حفاظت کے اندر رکھتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا اللہ تعالی نے سسٹم بنایا کتنی پیاری اللہ تعالی نے جو ہے ایک جو ہے پوری ترتیب بنائی اسی لیے زبان کی قدر و قیمت سمجھو آج بیچارے دنیا کے اندر جو گونگے انسان ہے وہ ایک بات بولنا ہوتا ہے تو دوسروں کے محتاج ان کو اشارے سے کہنا پڑتا ہے اشارے سے سمجھانا پڑتا ہے لکھ کے کہنا پڑتا ہے بیچارے کتنے محتاج اللہ نے ہم کو زبان عطا فرمائی پھر جو لوگ بیچارے توتلے ہوتے ہیں تو ان توتلے لوگوں کی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ توتلا ہے بوبڑا ہے تو لوگ ان کی مذاق اڑاتے ہیں ان کا انسلٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی پیاری زبان عطا فرمائی اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہونٹ عطا فرمائے اب یہ زبان دیکھو ایک ہی زبان ہے لیکن اس سے آپ الگ الگ بھاشا بول سکتے ہیں الگ الگ لینگویج بول سکتے ہیں اسی زبان سے عربی بولو اردو بولو گجراتی بولو ہندی بولو انگریزی بولو مراٹھی بولو جون سی بھاشا چاہے بول لو ایسا نہیں ہے کہ جب الگ زبان بولنی ہو تو اس کے اوپر کچھ لگانا پڑتا ہو کتنی بڑی اللہ تعالی کی نعمت پھر یہی زبان ایک ہی ٹائم میں الگ الگ چیزیں بھی چکھتی ہے میٹھا چکھنا ہو تو بھی زبان سے نمک چکھنا ہو تو بھی زبان سے شکر چکھنی ہو تو بھی زبان سے کڑوا چکھنا ہو تو بھی زبان سے تیکھا چکھنا ہو تو بھی زبان سے ہر چیز چکھنے کے لیے ایک زبان تو الگ الگ بھاشا بولنے کے لیے بھی ایک زبان الگ الگ چیز چکھنے کے لیے بھی ایک زبان دیکھو خدا تعالی کی شان دیکھو کتنی پیاری زبان اللہ نے عطا فرمائی پھر زبان کو کتنا نرم اور سافٹ بنایا اللہ نے کہ وہ بہت ایزیلی اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے مڑ جاتی ہے ٹن لے لیتی ہے اور جو ہے چاٹنے کے لیے باہر نکل آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے سبحان اللہ کیسی عجیب زبان عطا فرمائی اور زبان کے لیے بتیس سیکیورٹی گارڈ اللہ نے لگا دیے اور وہ ہیں بتیس دانت بتیس سیکیورٹی گارڈ بتیس دانت نام کے سپاہی کے بیچ میں اللہ نے زبان کو رکھا تاکہ آدمی ایک زبان کو غلط استعمال نہ کرے اسی لیے عرب لوگ ایک کہوت بولتے ہیں کہ جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر کہ زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے گناہ اور کرائم بہت بڑے بڑے ہیں یہی زبان جنت بھی ہے یہی زبان جہنم بھی ہے یہی زبان دوستی ہے یہی زبان دشمنی ہے اسی لیے میں ایک اہم حدیث آپ کو سناؤں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو ضمانت دے دو کہ اس کو مس یوز نہیں کرو گے غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں دیکھو حضور جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں حضور کی سچائی پر میرا اور آپ کا ایمان ہے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں سچی زبان سے کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تم کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی تمہاری زبان کے زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دو ٹانگ کے درمیان میں ہے یعنی شرم کی جگہ کہ زبان سے غلط نہیں بولو گے اور جو ہے غلط کام نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے تو پھر میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تو زبان اور یہ ہونٹ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آگے فرمایا وہ دئی نہ اس کو دو راستے نہیں بتلائے کیا کون سے دو راستے ایک خیر کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ ایک نیکی کا راستہ ایک گناہ کا راستہ ایک ایمان کا راستہ ایک کفر کا راستہ نجد کہتے ہیں ایسے راستے کو جو اوپر جاتا ہو اونچائی کی طرف جاتا ہو اس کو عربی میں نجد کہتے ہیں اور یہاں اس سے کھلا راستہ ہے اللہ نے ہمارے سامنے ہم کو ایسی عقل عطا فرمائی ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے ہم ایمان کا اچھا ہونا کفر کا برا ہونا خود سمجھ سکتے ہیں اور پھر اللہ نے مزید احسان کیا کہ نبیوں کو بھیجا نبیوں نے آ کر ہم کو ایمان کا فائدہ سمجھایا کفر کا نقصان سمجھایا نبیوں نے آ کر ہم کو اچھے کام کا فائدہ بتلایا برے کام کا نقصان بتلایا کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا کہ ایمان کا راستہ کفر کا راستہ اچھے کام کا راستہ برے کام کا راستہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلا دی نبیوں کے ذریعے بتلائی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بتلائی لہذا انسان کو نیکی کا راستہ اپنانا چاہیے اور گناہ اور برائی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اب انسان سوچے کہ میں تو بہت مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا گیا ہوں زندگی میں بیماری رنج غم فکر ٹینشن کام سب لگے ہوئے تو پھر مجھے اللہ تعالی کا محتاج بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے زندگی گزارنا چاہیے اللہ کے فیصلے کے اوپر خوش رہنا چاہیے تقدیر کے اوپر راضی رہنا چاہیے میں سب کو کہتا ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہے سمجھو کہ تقدیر سے ہے ہم نے بچپن میں مکتب میں مدرسے میں پڑھا تھا نا ایمان مجمل مفصل اس میں کیا پڑھا تھا والقدر خیره و شرہ من اللہ تعالی اچھی اور بری ہر تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اب یہ تو کورونا کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا لاک ڈاؤن کو ایک ذریعہ بنا دیا باقی اچھی بری ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ایمان کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالی برائے اور کفر اور گناہ کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرماوے تو اس صورت کے شروع میں اللہ نے مکہ پاکیزہ شہر کی قسم کھائی اللہ تعالی مکت المکرمہ کو دجال کے فتنے سے بھی انشاءاللہ بچا کے رکھیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا اللہ دجال کے زمانے میں بھی مکہ مدینہ کی انشاءاللہ حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مکہ کو مدینہ کو نماز سے عمرے سے حج سے تلاوت سے اور حرمین کو لبیک اور نیک اعمال سے آباد اور معمور فرما دے وے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين